ہم ہیں بریلی والے بریلی والے آپ بھی بریلی میں ہم بھی بریلی میں دنیا میں بریلی والے کہتے ہیں تو سب کہتے ہیں بریلی والے ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے تیرے سوال کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے جو سورما ہے تیرا اس کو ہم ہے بریلی والے سب کا یہ ہم ہے بریلی والے بریلی والے ہم ہے بریلی والے بریلی والے ڈرتے نہیں کسی سے یا غوث کہنے والے ڈرتے نہیں کسی سے یا غوث کہنے والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے عاشق رضا کے کم ہیں باطل سے دبنے والے عاشق رضا کے کم ہیں باطل سے دبنے والے ہم ہیں بریلی والے یہ ہر من ہے سگے بھائی بڑے بھائی تاجو شدیہ مولا ناختر رضا اظہری کا نعرہ لگ رہا ہے بندہ بہت خوش ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ بچہ بچہ علیہ حضرت کے اولاد کو میں جانتا ہے اور میں تو کہتا ہوں میری بخشش کا ذریعہ تاجو شدیہ ہاں آپ کی بخشش کا الحمدللہ اللہ کا فضل میں تو ان کا سگا بھائی ہوں ان کے گھر میں میں اور میں میرے ساتھ میں وہ رہتے تھے لیکن بڑی شان سے کہتا ہوں الحمدللہ میری بخشش کا اگر ذریعہ ہے تو میرا بھیا ہے تاج سریہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا افضل و کرم ہے جنتی لوگوں میں فساد نہیں ہوتا جنتی لوگوں میں گروپ نہیں ہوتا جنتی لوگوں میں ایک دوسرے سے جلتے نہیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے جو تاج السری کے ساتھ ہے وہ جنتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اسی بریلی میں ایک پرائم منسٹر آیا تھا اس کا کیا ہوا بریلی گروا کے راہو مسجد آیا بریلی کی چوکھٹ خواہش سے اس کے دل کی اور بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے اب زیادہ تر جوان بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بریلی شریف کی عظمت کو پہچان دے اعلیٰ کو پہچان دے اعلیٰ حضرت کے مدار پر چادر چڑھانے راؤ آئے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بلایا کہا منانی یہاں آؤ میں نے حضور کرم فرما رہے پوتی کو پر حضور کرم فرما رہے پودے کے اوپر میں نے کہا حضور دو بند مدرسہ بن گیا انہوں نے پردھان منتری کا سواگت کرا بڑا سا دارالعلوم بن گیا ایک پردھان منتری آیا ہے کروڑوں لایا ہے جامع نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف میں بن رہا ہے اس کو ہمیں بنانا ہے سنیوں کا بات پیسہ نہیں ہمیں یہ بھی اگر یہ پیسہ دے جائے کچھ کر جائے خدمت ایک چادر تو چڑھانے آیا دنیا کی چادر چڑھ رہی ایک آپ کی بھی چڑھ جائے او حال حضرت نے کہا منانی تم کیا کہتے ہو تمہاری رگوں میں ہمارا خون بہتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ وہ دے گا ہم نے کہا حضور کون دے گا مزار شیر سے آواز آنے لگی کون دیتا ہے دے کو دیکھو کون دیتا ہے کو چاہیے ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کی قبر مسکرانے لگی سبحان اور بتانے لگی کہ مندانی مندانی بکنا نہیں مندانی بکنا نہیں بریلی شریف کے عوام بکنا نہیں چاہیے ہم نے کہا کیا کرنا چاہیے لاہور پڑھو لاہور میں نے سرکار آلہ حضرت لاہور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو سنی مسلمان لاہور پڑھے گا شیطان بھاگ جائے گا میں نے کہا اور کیا ہوگا ننانوے بیماری سے دور رہیں گی لاہور پڑھا کرو کیسے لاہور پڑھنا چاہیے لاہور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت

جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا جو بھی رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ چلے گا مسئلہ کے اور حضرت کا نان نہ دگا من نانی میاں بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ نارے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم یہ خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم یہ خدا کے واسطے مشکل حل مشکل کشا کے واسطے مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا بلا کے واسے کرو شہید کربلا کرو بلا واسطے یا یا یا یا اللہ اللہ رحمان رحیم رحیم تو تو کریم کرم فرما فرما فرما فرما فرما رحم اس محفل پاک کو کو قبول قبول ہم سب سب توبہ توبہ کرتے ہماری عزت و و برکت صحت سلامتی مال امان ان کی پریشانی بیماری تندرستی دور فرما دے طیب مال رزق حلال عطا فرما دور کریے میری پریشانی یا غوث اعظم جیلانی ربنا من حسنتوں حسنتوں فی الاخرہ وقنا عذاب النار یا اللہ جس نے اس محفل کو سجایا اس پر فضل و کرم فرما دے یا اللہ جس نے وقت دیا ہے اس کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ تو تمام سنی مسلمانوں کی پریشانی دور فرما دے سب کو طیب مال اس کا فرما ہمارے ایمان عقید جان مال عزت و کاروبار کی سب کی حفاظت فرما اسلام قبول بالا فرما دشمنوں کا منہ کالا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما کا کی توفیق عطا فرما یا اللہ حق پر چلنے کی حق پر رہنے کی حق بولنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے بچوں پر فضل و کرم فرما خصوصاً حنانی میاں ماشاء اللہ یا اللہ کی اولاد ہیں یا اللہ ان کے ذریعے بھی دین متین کی خدمت اور سرکار اعلی حضرت ان سے بھی کام لے لیں ہمارے سمنالی میاں پر بھی فضل و کرم فرما اور سب تمام مسلمین جتنے بھی حاضرین ہیں سب سے دین کی خدمت لے لے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے اور ٹھیک ہو لا میرے تم پہ کروڑوں درود اور وقت آخر لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ لا الا اللہ Oh پائے دلا دل کو کر دے آئینا جس میں جم کے یہ کلمہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ دعا قبول کرانے کا ایک طریقہ ہے درشیف کبھی مردود نہیں ہمیشہ مقبول ہے اول درشیف مقبول ہے آخر درشیف مقبول ہے تو بیچ کی دعا درشیف کی برکت سے مقبول ہے آخر میں بھی درشیف شامل کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ میں بسنے ہوں جمیل تیرے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی قیدہ صلاة والسلام والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام پروگرام جاری رہے گا مہمان علماء کرام تشریف لائے ہوئے اللہ کا فضل و کرم ہے اس کو جاری رکھیں الحمدللہ